جو توبہ نہ چاہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور جو نہیں بخشتا اس کو نہیں بخشا جاتا اور جو توبہ نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق تب ملتی ہے جب بندے کی طرف سے اپنے کیے پر اپنے کیے پر پشیمانی ہو معاذ اللہ اپنے گناہوں سے بالکل بے پرواہ ہونا خطرناک ہے منافق کے ہاں گناہ ایسے ہیں جیسے مکھی آئی بیٹھی اور اڑ گئی عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له ومن لم يتب لم يتب عليه